افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ افغانیوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے افغانستان میں جو لڑائی افغانستان میں جو لڑائی اس وقت امریکہ نے مسلط کی ہے آپ یقین جانیے یہ ملا عمر صاحب کے خلاف یہ شیخ اسامہ کے خلاف یہ تحریک طالبان کے خلاف نہیں ہے یہ ملت اسلامیہ کے خلاف یہ میرے پاک نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے خلاف قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کے خلاف اور دین حق پہ قائم رہنے والے مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک ہے اور امریکہ ایک لمبا پلان لے کر آیا ہے کہ ابھی اس نے افغانستان میں کام شروع کیا چند دن بعد اس کی نظر وطن عزیز پاکستان پر ہے اپنی کانی آنکھ سے وہ ازبکستان سے لے کے قازقستان کے تیل کے اڈوں پر بھی نظر رکھے کھڑا ہے گیس کے بھنڈاروں پر بھی اس کی نظر ہے اس کے بعد وہ خلیج پر اپنے قبضے کو آخری شکل دے کے حرمین شریفین پہ قبضہ کر کے کعبہ میں سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ خدا نہیں ہے امریکہ خدا ہے اس پلان پر کام مکمل شروع ہو چکا ہے ورنہ افغانیوں سے جنگ کرنے کے لیے ڈیزیکیٹر بم کی ضرورت نہیں تھی شیخ اسامہ کو پکڑنے کے لیے اتنے زیادہ میزائلوں کی ضرورت نہیں تھی یہ جنگ ایک بہت طویل پلان کے ساتھ ہے آخر سولہ سو تیارے ہمارے سمندر میں کیا کر رہے ہیں کیا افغانستان میں سولہ سو طیارے استعمال ہو رہے ہیں اتنی بڑی باری طاقت یہاں کس لیے کھڑی کی گئی ہے امریکہ ایک خواب دیکھ کر آیا ہے اور اس خواب میں اپنی اس فلم کی تصدیق کرنا چاہتا ہے جو آج سے کئی سال پہلے موساد نے جاری کی تھی کہ کعبہ اور مسجد نبی میں سے اسلام کے خاتمے کا اعلان ہوگا اور وہاں کھڑے ہو کر کہا جائے گا کہ اسلام نام کا دین دنیا سے مٹ چکا ہے اب جو اللہ کا نام لے گا اسے ختم کر دیا جائے گا جو محمد کا نام لے گا اسے برباد کر دیا جائے گا ابھی تمہیں سجدہ کرنا ہے تو عیسائیوں کو کرو یا یہودیوں کو کرو ان کے سامنے سر جھکاؤ امریکہ اسی چیز کو لے کر افغانستان میں آیا ہے لیکن میں مسجد کے محراب میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں امریکہ اپنی اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا اسے ایسی موت کا سامنا ہوگا جو وقت کے ہر دجال پر آئی ہے اسے ایسی شکست کا سامنا ہوگا جو اس کا مقدم چکی ہے وہ ہماری لاشیں دیکھنا چاہتا ہے مگر اسے اپنی لاشیں نظر آئیں گی وہ ہماری بربادی دیکھنا چاہتا ہے مگر بربادی اس کا مقدر ہے وہ مسجد نبی سے اپنی خدائی کا اعلان کرنا چاہتا ہے مگر رب کعبہ کی قسم محمد عربی کے غلام واشنگٹن میں جا کے اعلان کریں گے کہ رب صرف اللہ ہے